دعا کے آداب نمبر ایک دعا صرف خدا سے مانگیے اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے قرآن پاک کا ارشاد ہے له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سورة الرعد آية نمبر 14 اسی کو پکارنا برحق ہے اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں سب اسی کے محتاج ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے یا ایوہ الناس الفقراء واللہ هو الغنی الحمید سورة الفاتر آیت نمبر پندرہ انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے فرمایا ہے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں پس تم مجھ ہی سے روزی مانگو تو میں تمہیں روزی دوں گا میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں پس تم ہی سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا میرے بندو تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا صحیح مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں خدا ہی سے مانگنی چاہیے یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگے اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے ترمیزی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا نمبر دو خدا سے وہی کچھ مانگیے جو حلال اور طیب ہو ناجائز مقاصد اور گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی بے حیائی اور گستاخی ہے حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگیے جو خدا نے ازلی طور پر طے فرما دی ہے اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مثلا کوئی پست قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے وغیرہ قرآن کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وجوہ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صورت نمبر انتیس اور ہر عبادت میں اپنا رخ اسی کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگے بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھے نمبر تین دعا گہرے اخلاص اور پاکی ذہنیت سے مانگیے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا یقین علم بھی رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے نمود و نمائش شریعہ کاری اور شرک کے ہر شائبے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیز رکھیے قرآن میں ہیں فد اللہ مخلصین الدین صورت المومن پس اللہ کو پکارو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ عِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 186 اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں لہٰذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر چلیں نمبر چار دعا پوری توجہ یکسوئی اور رقفت قلب سے مانگیے اور خدا سے اچھی امید رکھیے اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پایا افو و کرم اور بے حد و حساب جد و سخا پر نظر رکھیے اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں ہے جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لا بال پن کے ساتھ محض نو کے زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوشگمان نہ ہو حدیث میں ہے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو ترمیزی نمبر پانچ دعا انتہائی آجزی اور خوشو و خضو کے ساتھ مانگیے خوشو اور خضو سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی حیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں آواز پست ہو اعضا ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اطوار سے مسکین اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی ڈاڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خوشو تاری ہوتا دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک درماندہ فقیر ایک بے مسکین ہوں اگر خدا نخواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے جو کچھ ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے اور اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے بندہ محض فقیر اور عاجز ہے قرآن پاک میں ہدایت ہے ادعو ربکم تضرعا اپنے رب کو آجزی اور زاری کے ساتھ پکارو ابدیت کی شان ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت آجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے اور اس کا دل و دماغ جذبات و احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج و فریاد ٹپک رہی ہو نمبر چھ دعا چپکے چپکے دھیمی آواز میں مانگیے خدا کے حضور ضرور گڑ گڑائیے لیکن اس گریہ زاری کی نمائش ہرگز نہ کیجیے بندے کی آجزی اور انکساری اور فریاد صرف خدا کے سامنے ہونا چاہیے بلا شبہ بعض اوقات دعا زور زور سے بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجیے یا پھر جب اجتماعی دعا کر رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے دعا کیجیے تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں عام حالات میں خاموشی کے ساتھ پست آواز میں دعا کیجیے اور اس بات کا پورا پورا اہتمام کیجئے کہ آپ کی گریہ اوزاری اور فریاد بندوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَزَرْعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ سورة الاعراف آیت نمبر دو سو پانچ اور اپنے رب کو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام یاد کرو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی شان بندگی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے سورة المریم آیت نمبر تین جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا نمبر سات دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے مثلا کچھ صدقہ و خیرات کیجیے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے لیے کیے ہوں قرآن میں ہے یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح سورة الفاتر آیت نمبر دس اسی کی طرف پاکیز کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارش طے کراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تین ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا واقعہ یہ ہوا کہ تین ساتھیوں نے ایک رات ایک گار میں پناہ لی خدا کا کرنا پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا دیو کامت چٹان تھی بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس اور اس مصیبت سے نجات مل جائے چنانچہ ایک نے کہا میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو ایک دن میں دیر سے آیا بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں اور یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا خدایا میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا دوسرے نے کہا میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں لے جاؤ وہ بولا خدا کے لیے مذاق نہ کرو میں نے کہا مذاق نہیں واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا خدا نے اس میں برکت دی اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ سب کچھ تمہارا ہے اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا خدایا یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی تیسرے نے کہا میری ایک چچازاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی اس نے کچھ رقم مانگی میں نے رقم مہیا کر دی لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی اے خدا تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی نمبر آٹھ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی بھی کوشش کیجیے گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجیے ہر کام میں خدا کی ہدایت کا پوس و لحاظ کیجیے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریے حرام کھا کر حرام پی کر حرام پہن کر اور اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی ہے دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے اور خدا نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے یا ایوہ الرسول من الطیبات وعملو صالحا اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر حاضر دیتا ہے غبار میں اٹا ہوا ہے غرب آلود ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشونما ہوئی ہے تو ایسے باغی اور نافرمان شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے صحیح مسلم نمبر نو برابر دعا کرتے رہیے خدا کے حضور اپنی آجزی احتیاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے جو علیم و حکیم ہے بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر و محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں آجز ہے تبرانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی چیز اور کوئی نہیں ہے ترمیزی مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و راحت دکھ اور سکھ تنگی اور خوشحالی مصیبت و آرام ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا ہے اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غزبناک ہوتا ہے ترمیزی نمبر دس دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر پورا بھروسہ رکھیے اور اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ کیجیے قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے قیامت کے دن خدا ایک بندے مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا تو کیا تو نے دعا مانگی تھی وہ کہے گا پروردگار مانگی تھی پھر خدا فرمائے گا تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا وہ رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی بندہ کہے گا بالکل سچ ہے پروردگار پھر خدا فرمائے گا وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے گم میں مبتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا اس مصیبت سے نجات دے مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا تھا وہ کہے گا بے شک پروردگار تو خدا فرمائے گا میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے نعمتیں جمع کر رکھی ہیں اور اس طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی تھی اس وقت بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے حاکم نمبر گیارہ دعا مانتے وقت ظاہری آداب طہارت پاکیزگی کا پورا پورا خیال رکھیے اور قلب کو بھی ناپاک جذبات غندے خیالات اور بےحدہ معتقدات سے پاک رکھیے قرآن میں ہے ان اللہ یحب و یحب المتطہرین بے شک خدا کے محبوب وہ بندے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں جو نہایت پاک و صاف رہتے ہیں اور سورہ مدثر میں ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فکبر نمبر بارہ دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجیے پہلے اپنے لیے مانگیے پھر دوسروں کے لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دو دعائیں نقل کی گئی ہیں جن سے یہی سبق ملتا ہے ربی مقیم الصلاة ومن ذریتی دعا وتقبل دعا ربنا ولی لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سورة ابراہیم آیت نمبر چالیس آیت نمبر اکتالیس اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں پروردگار میری دعا قبول فرما اور مجھے اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دے جب کہ حساب قائم ہوگا رب دخل مؤمنا والمؤمنات سورة النوح آیت نمبر 28 میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ان مومنوں کی مغفرت فرما جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہوئے اور سارے ہی مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما حضرت عبائی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کا ذکر فرماتے تو اس کے لیے دعا کرتے اور دعا اپنی ذات سے شروع کرتے ترمیزی نمبر تیرہ اگر آپ امامت کر رہے ہوں تو ہمیشہ جامع دعائیں مانگیے اور جمع کے سیگے استعمال کیجیے قرآن پاک میں جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں بالعموم جمع ہی کے سیگے استعمال کیے گئے ہیں امام دراصل سب مقتدیوں کا نمائندہ ہے جب وہ جمع کے سیگوں میں دعا مانگے تو مقتدیوں کو چاہے کہ وہ آمین کہتے جائیں نمبر چودہ دعا میں تنگ نظری اور خود غرضی سے بھی بچیے اور خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہ کیجیے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا اس نے نماز پڑھی پھر دعا مانگی اور کہا اے خدا مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا بخاری نمبر پندرہ دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے بھی پرہیز کیجیے اور سادہ انداز میں گڑ گڑا کر دعا مانگیے گانے اور سر ملانے سے اجتناب کیجیے البتہ اگر بغیر کسی تکلیف کے کبھی زبان سے موضوع الفاظ نکل جائے یا کافی کی رعایت ہو جائے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دعائیں ایسی منقول ہیں جن میں بے ساختہ کافیہ بندی اور وزن کی رعایت ہو گئی ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی جامع دعا حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہم انی من قلب لا لا لا ونفس تشبع وعلم ينفع ودعوة لا يستجاب اللہ خدایا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دل سے جس میں خوشو نہ ہو اس نفس سے جس میں صبر نہ ہو اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو نمبر سولہ خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت اور حاجت رکھنے سے پہلے اس کی حمد و سنا کیجیے پھر دو رکعت نفل بھی پڑھ لیجیے اور دعا کے اول آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و ثنا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر و سلام بھیجے اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنی ضرورت بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا خدا کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پہنچتی ہے وہ شرف قبول پاتی ہے حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اللہ مغفر لی خدا میری مغفرت فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس سے کہا تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو پھر درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ کر خدا کی حمد بیان کی درود شریف پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مانگو دعا قبول ہوگی ترمیزی نمبر سترہ خدا سے ہر وقت اور ہر آن دعا مانگتے رہیے اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیے نمبر ایک رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کی حضور رکھتا ہے تو وہ خصوصی کرم فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں ترمیزی نمبر دو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ یہ رات خدا کے نزدیک ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہ دعا خاص طور پر پڑھیے ترمیزی اللہم عفو العفو فعف عنی خدایا تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے نمبر تین میدان عرفات میں جب نو ذلحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں ترمیزی نمبر چار جمعہ کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک ہے یا نماز اثر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے نمبر پانچ اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی سب بندی کی جا رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو چیزیں خدا کے دربار سے رد نہیں کی جاتی ایک اذان کے وقت کی دعا دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا ابو داود نمبر چھ اذان اور تکبیر کے درمیان وقفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذان اور اقامت کے درمیان یہ وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ خدایا میں تجھ سے عفو کرم اور عافیت و سلامتی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نمبر سات رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت بازار نمبر آٹھ فرض نمازوں کے بعد چاہے آپ تنہا دعا کریں یا امام کے ساتھ ترمیزی نمبر نو سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے پس تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو نمبر دس جب آپ کسی شدید مصیبت کا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں حاکم نمبر گیارہ جب ذکر و فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو بخاری مسلم نمبر بارہ جب قرآن پاک کا ختم ہو تبرانی نمبر اٹھارہ ان مقامات پر بھی دعا کا خصوصی اہتمام کیجیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکے سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکے والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں مکے کے قیام کی اہمیت اور فضائل بیان کیے اور یہ بھی واضح کیا کہ مکے میں ان پندرہ مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک ملتظم نمبر دو میزاب کے نیچے نمبر تین کعبہ کے اندر نمبر چار چاہے زمزم کے پاس نمبر پانچ صفا و مروہ پر نمبر چھ صفا و مروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے نمبر سات مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نمبر آٹھ عرفات میں نمبر نو مزدلفہ میں نمبر دس مینا میں نمبر گیارہ تینوں جمرات کے پاس حسن حسین نمبر انیس برابر کوشش کرتے رہیے کہ آپ کو خدا سے دعا مانگنے کے لیے دعا کی وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں خدا نے اپنے پیغمبر اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر مٹھاس جامعیت برکت اور قبولیت کی شان ہو سکتی ہے وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز جو دعائیں مانگی ہیں ان میں بھی سوز مٹھاس جامعیت اور عبودیت کاملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں التجاؤں اور آرزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن و حدیث کی بتلائی ہوئی دعاؤں کا ورد رکھنے اور ان کے الفاظ اور مفہوم پر غور کرنے سے ذہن و فکر کی یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ مومن کی تمنائیں اور التجائیں کیا ہونی چاہیے کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو کھپانا چاہیے اور کن چیزوں کو اس کا منتہا مقصود ہونا چاہیے بلا شبہ دعا کے لیے کسی زبان انداز یا الفاظ کی کوئی قید نہیں بندہ اپنے خدا سے جس زبان اور جن الفاظ میں جو چاہے مانگے مگر یہ خدا کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے یہ مانگو اور اس طرح مانگو اور دعاؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتا دیا کہ مومن کو دین و دنیا کی فلاح کے لیے کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے اور کن تمناؤں اور آرزوں سے دل کی دنیا کو آراستہ رکھنا چاہیے اور پھر دین و دنیا کی کوئی حاجت اور خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے لیے دعا نہ سکھائی گئی ہو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خدا سے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے الفاظ ہی میں دعا مانگے اور انہی دعاؤں کا ورد رکھیں جو قرآن میں نقل کی گئی ہیں یا مختلف اوقات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے البتہ جب تک آپ کو قرآن و سنت کی یہ دعائیں یاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک کے لیے آپ کم از کم یہی اہتمام کیجیے کہ اپنی دعاؤں میں کتاب و سنت کی بتائی ہوئی دعاؤں کے مفہوم ہی کو پیش نظر رکھیں آگے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع دعائیں نقل کی جاتی ہیں ان مبارک دعاؤں کو دھیرے دھیرے یاد کیجیے اور پھر انہی کا ورد رکھیے